وہ سربرے کی شیورے رسالت جو عرش پر گر ہوئے تھے وہ کی شیورے رسال جو عرش پر جلواگر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے کے لیے تھے باہر ہے شادیا مبارک چمل کو آبادیا مبار باہر ہے شادیا مبارک چمن کو آبادیا مبارک مالک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے مالک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کا بول تھے وہاں پلک پر یہاں زمین میں رچی شادی مچیتی دوں میں وہاں پلک پر یہاں زمین میں رچیتی شادی مچیتی دوں میں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے ناتی لوٹ رہے تھے ادھر سے آنے ہنستے آتے ادھر سے اٹھ رہے تھے نئے پورب کے ساما عرب کے مہمان لیے تھے خدا دے صبر جانے پر غم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ بوال خدائی دے صبر جانے پر غم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب کو جرمت میں لے کے خود سی جینا دولا بنا رہے تھے جب کو جرمت میں لے کے خود سی جینا دولا بنا رہے نئے رب کے ساما عرب کے مہما کے لیے تھے جو ہم ہوتے خاؤ کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اتر جو ہم بیواہ خاؤ کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اتر رل مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ مرادی کے دل لکھے تھے مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ مرادی کے دل لکھے تھے نئے نرالے رب کے ساما عرب کے مہمان لیے لیے تھے تھکے تھے روحل امی کے بازو چھوٹا وہ دامر کہاں وہ پہلو تھکے تھے روح امی کے بازو تھکے تھے روح امی کے بازو تھکے تھے روح امی کے بازو چھوٹا وہ دامر کہاں وہ پہلو تک تیرو امی کے بازو چھپا وہ دامر کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسر کیول بلے و رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگا ہے کیول ریول پلے تھے راب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسر کیول لے تھے جلک سے ایک خود سیوں پرائی ہوا بھی دامر کی پھر نہ پائی جھلک سے ایک خود سیوں پرائی ہوا بھی دامر کی پھر نہ پائی سواری دولا کی دور پہنچی بارات میں ہوش ہی گئے تھے سواری دولا کی دور پہنچی سواری دولا کی دور پہنچی بر میں ہوش ہی گئے تھے نئے نرالے عرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے یہی سماتا کے کہ پے کے رحم خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت یہی کے تھا کے پہ خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے بڑے محمد کری ہو احمد قریب آسر آسل مماجد بڑے محمد بڑے محمد کری ہو احمد قریب آسر برے ممجد نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبار کلا تبارک اللہ حشان تیری تجی کو زیبا ہے بے نیازی تبار کلا حشان تیری تجی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جو شیلن تورانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تو وہ جو شیلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے نئے نرالے تو رب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈر پڑھتے حیا سے جھکتے آداب سے رکتے بڑے تو لے کے جی جگتے ڈرتے حیا سے جھکتے آداب سے رکتے جو قرمنی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے پاس لیتے جو قرمنی کی روش پہ رکھتے رکھتے تو لاکھوں منزل کے پاس لیتے نئے نرالے تو رب کے ساما اور رب کے مہمان کے لیے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے ہی اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میلا کو جلوے عجب گھڑی تھی کہ پر کا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گھڑی تھی کہ وصلو پر کا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے نئے نرالے طور کے ساما عجب عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے نبی رام شفیع شفی رضا اما رضا پل ہو اینت نبی رام شفیع اما ام رضا پہ للہ ہو اسے بھی ان قلعتوں سے حصہ جو خاص رحم کے وا بٹے تھے اسے بھی ان قلعوں سے حصہ جو خاص رحم کے واہ بٹے تھے سنا سرکار ہے وظیفہ بول سر کا ری ہے تمنا سنا سر کا سنا سر کا ریہ وظیفہ او بول سر کا ری ہے تمنا شاعری کی نہ پروا ردی تھی کیا کہ سے کافی تھے شاعری شاعری کی حوث نہ پروا ردی تھی کیا کیسے کا پیے تھے